اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے اور اگر ان کو چھپا کر فکارا کو دو تو یہ تمہارے حق پہ کہیں بہتر ہے اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے